محمد بن جعفر ابو داود عبد الرحمن بن مہدی اور معاذ امبری الفاظ انہی کے ہیں ان سب نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا رویا نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نو